نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به الآخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل مسيح الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من من امتی احرزهم اللہ النار عصابت عصابت و تکون مع عیسی مریم او کما قال علیہ پالا والسلام یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بے گانا مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے مجھے تو سن کے بھی اکار سی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے معزز اور مکرم حضرات علماء کرم اور مری کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اس مبارک دینی مدرسے کے طلبہ کی جنہوں نے ایک عظیم الشان نعمت حاصل کی ہے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے یاد کیا ہے ان کی دستار بندی کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی میں اور آپ ان چار خوش نصیب طلبا کو دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جن کے دماغ کو اللہ پاک نے اپنے قرآن کے لیے منتخب فرمایا جن کے دل پر اللہ نے اپنی کتاب کا نقشہ بٹھا دیا جن کی زبان پہ رب تعالی نے گانے جاری کرنے کی بجائے جبرائیل کا لایا ہوا اللہ کا وہ کلام جاری فرما دیا جس کے انتظار میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ قرآن کی اور کون سی آیت نازل ہوگی ان بچوں کو دیکھنے کے لیے ان ان کی زیارت سے برکت حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں ان بچوں کے سر پر دنیا میں دستار فضیلت اور آخرت میں جنت کے تاج رکھے جائیں گے اور ان کے ماں باپ کو جو تاج پہنایا جائے گا حدیث شریف کی روح سے اس دن وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن سے محروم رکھا روئیں گے اپنے ہاتھ کاٹیں گے مگر پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوگا ولا مناس وقت گزر چکا ہوگا جب حافظ کے والد کو تاج پہنایا جائے گا اور اس کا ایک موتی سورج سے زیادہ چمک رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طرح قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرتے یہ بات وہاں جا کر تو سب کو سمجھ آ جائے گی لیکن خوش نصیب لوگوں کو یہی سمجھ میں آ جاتی ورنہ باقی لوگ تو کہتے ہیں کون بھیجے دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولوی بنانے کے لیے کون بھیجے بھیک مانگنے والے حافظ کاری ملا بنانے کے لیے معاشرے میں ان کی کوئی قدر نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے اور اگر خدا نخواستہ مجاہدین کے ہاتھے چڑھ گئے تو دہشت گرد بن جائیں گے اس لیے بچپن سے ہی انہیں قرآن سے دور رکھو قرآن کو چھونے نہ دو بچپن سے ہی انہیں انگریز کا لباس پہناؤ تاکہ کہیں محمد عربی کے امتی ہونے کا سبق انہیں یاد نہ آ جائے بچپن سے ہی انہیں دنیا پرست بناؤ تاکہ ساری زندگی کمانے اور کھانے میں گزر جائے اور ساری زندگی کچن سے باتھ روم تک کا چکر کاٹتے ہوئے گزر جائے اور پھر قبر میں جب ہزاروں کروڑوں سال کی زندگی شروع ہو تو خالی ہاتھ بیٹھا ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہا جب دفن کر دیا جائے گا کسی شخص کو چاروں طرف سے عذاب اس طرح سے آئے گا جس طرح بجلی کا کرنٹ آتا ہے جاؤ ذرا قبریں کھود کے دیکھو قبر والوں میں سے کسی سے بات کر سکتے ہو تو پوچھو کہ اسے وہاں کیا چیز کام آ رہی ہے اور کیا چیز نقصان پہنچا رہی ہے جسم پالنے والوں اس جسم کے اندر تو کیڑے پھر رہے ہیں آنکھوں پر مرنے والوں حسین آنکھوں میں گڑھے پڑ چکے ہیں بالوں پر فریفتا ہو جانے والوں بال مٹی میں رول کے چونٹیوں کی خوراک بن چکے ہیں رخساروں پر اپنی جوانیاں لٹا کر رب کو ناراض کرنے والوں رخسار ختم ہو چکے انہیں تو سانپ بچھو کھا چکے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہڈیاں ابری ہوئی تھی وہ بھی اب سرما بن چکی ہیں بڑے بڑے لوگ ہائے حسرت ہائے حسرت کرتے ہیں لیکن قرآن کے حافظ کو کوئی حسرت نہیں ہوگی وہ قبر میں پہنچے گا تو قرآن اپنی خوشبو کے ساتھ اپنی مہکار کے ساتھ اپنی اپنی لذتوں کے ساتھ اپنے مزے کے ساتھ اپنے نور کے ساتھ اپنی روشنی کے ساتھ اپنی ہدایت کے ساتھ اپنی پیاری پیاری زبان کے ساتھ اپنی میٹھی میٹھی آواز کے ساتھ اپنے پرکیش لہجے کے ساتھ اپنے پرسرور انداز کے ساتھ قبر میں موجود ہو جائے گا چاروں طرف سے قبر چمکنے لگے گی ہزاروں میل دور دور تک روشنی نظر آئے گی جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی نظر آئے گی بندہ اٹھ بیٹھے گا گا پوچھے بھائی تو کون ہے جو قبر میں بھی نہیں آئی جو محبت کا دم بھرا کرتی تھی یہاں تو ابا بھی نہیں آیا جو بیٹا بیٹا کیا کرتا تھا یہاں تو بیٹا بھی نہیں آیا جو ابا ابا پکارا کرتا تھا یہاں تو بہن بھی نہیں آئی یہاں تو وہ دوست اور یار بھی نہیں آئے جن کے ساتھ میں نے جوانی تباہ کی تھی جن کے ساتھ میں نے زندگی برباد کی تھی جن کے ساتھ بیٹھ کے میں نے اپنے اپنے آپ کو رسوا کیا تھا مگر تو کیسے آ گیا کہا تجھے یاد نہیں ہے رات کی تاریخی میں تو جس قرآن کو کھول کے پڑھا کرتا تھا میں وہی قرآن ہوں اب قیامت تک تیرے تیرے ساتھ ساتھ رہوں رہوں گا گا قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا مزے ہو جائیں گے اللہ ہمیں اور آپ کو بھی قرآن پاک کی یہ صحبت نصیب فرما دے ترس آتا ہے ترس آتا ہے ان نوجوانوں پر جنہیں قرآن نہیں آتا منہ ٹیڑا کر کر کے انگریزی تو بولتے ہو انگریزی بولنا رب کعبہ کی قسم کوئی کمال کی بات نہیں کوئی کمال کی بات نہیں میں نے دنیا کے درجنوں ممالک کا سفر کیا ہے بھنگیوں کو بھی آتی ہے افریقہ کے اندر انگریزی یہاں ہم پر ایک ہی تانا ہے کہ مولویوں تم نے ہمیں پیچھے کر دیا ہے ساری دنیا سے پیچھے کر دیا ہے اور ساری دنیا سے آگے ہونے کا ذریعہ انگریزی سیکھنا نہیں ہے ہم انگریزی سیکھنے کے مخالف نہیں علماء کو آتی ہے الحمد زبان کی حد تک سیکھتے ہیں لیکن یہ کس پاگل نے کہہ دیا کہ انگریزی سیکھتے ہی ہم آسمانوں پہ پرواز کرنے لگ جائیں گے یہ کس ظالم نے تمہیں بتا دیا کہ انگریزی ترقی کی نشانی ہے افریقہ کے کاڑے بھی انگریزی بولتے ہیں یورپ کے گورے بھی انگریزی بولتے ہیں آگر بائی جان کے چھوٹے کدوالے بھی انگریزی بولتے ہیں اور جاؤ یہ کوریا وغیرہ کی پیلی قومیں بھی انگریزی بولتی ہیں اگر انگریز انگریزی بولنے سے کوئی اونچا نیچا ہو جاتا تو آج افریقہ میں بھوک اور افلاس نہ ہوتا صبح لڑکیاں نکلتی ہیں عزت بیچنے کے لیے باپ نکلتا ہے ہاتھ پھیلانے کے لیے بیٹے نکلتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے بھیک مانگنے والا بھی انگریزی میں بھیک مانگ رہا ہوتا ہے اگر انگریزی پڑھ لینے سے انگریزی سمجھ لینے سے انگریزی جان لینے سے کسی کو روزی ملتی ہوتی افریقہ کے جنگلوں کے اندر آج بھوک پیاس کے ڈیرے نہ ہوتے میں دعوت دیتا ہوں آؤ نیروبی میں چلو آؤ میں چلو آؤ یوگنڈا میں چلو آؤ تنسانیا میں چلو افریقہ کے پھیلے ہوئے جنگلوں میں چلو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی ہمارے دانشور ہماری گردن پکڑتے ہیں تم نے قوم کو انگریزی سے معروم رکھ کے پیچھے کر دیا اگر انگریزی ہوتی یہ آگے ہو جاتے انگریز تو خود آگے نہیں ہو سکے انہیں اب تک جسم دھونے کا طریقہ نہیں آیا انہیں اب تک حیا نہیں آئی انہیں اب تک حیرت نہیں آئی انہیں اب تک شرم نہیں آئی کتے انہیں کو اپنی وقتی ٹیپ ٹاپ کے پیچھے میری قوم کو قرآن سے محروم مت کرو یہ قرآن کو چھوڑنے کی نحوست ہے آج دلوں سے سکون نکل گیا گھروں میں سے بے چینیاں ہیں ہر گھر میں جھگڑا بڑے بڑے معشوقے اور عشق بازیاں کرنے والے خودکشیاں کر رہے ہیں کسی قرآن کے حافظ کو بھی دیکھا ہے خودکشی کرتے ہوئے جس حافظ نے قرآن پڑھا اور عمل کیا دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے کرتا ہے لوگ جلتے ہیں کہ کپڑے کتوں آئے ہیں جی گڈی کتوں آئی ہے جی اور تم قرآن پہ آؤ یہ گڈی کپڑے کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی ہے کوئی چیز حیثیت نہیں ترس آتا ہے اپنے ان نوجوانوں پر جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا جن کو قرآن سمجھنا نہیں آتا جن کو قرآن پاک کی طرف رغبت نہیں ہے جو بےچارے رب کی اس کتاب سے محروم ہیں کتنے سے رب نے بھیجی تھی کیسی مارے کھا کے محمد یاروی نے اس کتاب کو اپنے سینے میں اتارا تھا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر یہ قرآن پہاڑوں پر بھی اترتا تو ریزا ریزا ہو جاتے محمد عربی کا سینہ پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقت والا تھا میرے نبی کا دل پہاڑوں سے زیادہ قوی اور مضبوط تھا میرے نبی کا سینہ دنیا کی ساری زمین سے زیادہ فراخ اور کشادہ تھا اس سینے میں قرآن آ کے جم گیا آقا پتھر کھاتے رہے مگر قرآن پہنچاتے رہے آقا تیر کھاتے رہے قرآن پہنچاتے رہے آقا پر تہمت الزامات لگے مگر قرآن پہنچاتے رہے آقا مرغے کھا کے نہیں پیٹ پہ پتھر باندھ کے قرآن پہنچاتے رہے آقا بیمار تھے یا صحت مند تھے امت تک قرآن پہنچاتے رہے آقا راتوں کو مسلح پہ کھڑے ہوتے اور پاؤں سوٹ جاتے مگر قرآن زبان پہ جاری رہتا امت کو سکھاتے رہے آقا روزے کی حالت میں ہوتے یا روزے کے بغیر قرآن امت تک پہنچاتے رہے آقا کے گھر میں جنازے اٹھے قرآن کی دعوت بند نہیں ہوئی آقا پر یہ کی گئی گندگیاں اور کچرے ڈالے گئے قرآن کی دعوت بند نہیں ہوئی آقا پر اوجڑیاں ڈالی گئی گندی اونٹ کی اوجڑیاں جس کی بدبو سے انسان کا دماغ سناٹے میں آ جائے قرآن کی دعوت جاری رہی آقا کو تاس کے میدان میں اتنا مارا گیا پاؤں مبارک میں خون جم گیا قرآن کی دعوت جاری رہی اور کے میدان میں نبی پر بارش کر دی گئی نبی زخمی ہوئے قرآن کی دعوت جاری رہی نبی پر پابندیاں لگائی گئی انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ان پر مخبر جاسوس چھوڑے گئے اس زمانے کے خفیہ ادارے چھوڑے گئے مگر قرآن کی دعوت جاری رہی اعلان کر دیا گیا لا القرآن لوگوں قرآن مت سننا نبی پر پابندی یہاں بیان بیان مت مت کرو کرو وہاں نبی گلیوں میں کھڑے ہو گئے کعبہ میں کھڑے ہو گئے مینا میں کھڑے ہو گئے میدانوں میں کھڑے ہو گئے قرآن سناتے رہے مشرقوں نے کہا زور زور سے آوازیں بلند کرنا قرآن کی آواز رک جائے آقا قرآن سناتے رہے قرآن دے کے چلے گئے اور کہا میری امت کے لوگوں اس قرآن کو تھامے رکھنا نہ شیطان تم پہ غالب آئے گا نہ نفس غالب آئے گا نہ یہودی غالب آئیں گے نہ نسرانی غالب آئیں گے ہم نے اٹھایا قرآن کو پیچھے پھینک دیا سر کے اوپر سے پھینک دیا قرآن کو رسوا کر دیا قرآن کو اپنے دلوں سے نکال دیا اب وہی قیامت کا دن ہوگا آقا کھڑے ہوں گے ہم مجرموں کی طرح موجود ہوں گے اعلان ہو رہا ہوگا یا ربی ان قوم عادل قرآن محجورا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا تھا اگر آتا نے شکوا کر دیا قیامت کے دن کیا بچے گا میرا ہم تو یہی شکوے کریں گے نا آتا پیسے نہیں تھے ہمارے پاس آئی ایم ایف کے ہم مقروض تھے امریکہ کے ہم مقروض برطانیہ آقا کہیں گے قرآن کیوں چھوڑا تھا کیوں چھوڑا تھا قرآن کون سا مسئلہ ہے کون سا مسئلہ ہے جس کا حل قرآن پاک میں موجود نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ مجھ سے کوئی پوچھ ساری دنیا کے سامنے بیٹھتا ہوں اعلان کرتا ہوں بڑے بڑے حضرات وزرا کے سامنے بیٹھ کر میں نے کہا خاموکھا ہم پہ باتیں نہ بنا خام دہشت گردو جی جی ہاں جی کی باتیں کرتے ہو دنیا کی تمہیں سمجھ نہیں ہے دنیا چاند تک پہنچ گئی تم ابھی تک یہی وہی پرانی باتیں لڑو مرو لڑو مرو طاقت ہے نہیں بڑے دشمن کو للکارتے ہو وہ آ گیا تو سب کو مار دیا تو کیا ہوگا افغانستان میں کیا کر لیا تم نے عراق میں کیا کر لیا تم نے بیسی اعتراضات میں نے کہا ذرا بریک پہ پاؤں رکھ کے اعتراض ایک ایک اعتراض لاتے رہو میں قرآن سے جواب دیتا رہوں گا قرآن تمہارے لیے بھی نازل ہوا ہے میرے لیے بھی نازل ہوا ہے اگر قرآن جواب دیتا جائے اگر قرآن جواب دیتا جائے پھر تم بھی مان لینا اس لیے کہ قرآن کا منکر قیامت کے دن اپنے پسینے اور خون میں ڈوب کے کھڑا ہوا ہوگا القرآن حجت اللہ قیامت کے دن گواہ پیش ہوں گے ہاتھ گواہی دیں گے کہ میرے ساتھ کیا کیا حرکتیں کی تھی لوگوں نے ٹانگیں گواہی دیں گی کہ کہاں کہاں چل کے جاتا تھا آج اس معشوقیوں میں ہی ٹانگیں برباد ہو رہی ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیں گے آنکھیں خود بول پڑیں گی کہ مجھ سے کیا کیا دیکھا تھا کیا کیا دیکھا تھا مری والو تم پر تو زیادہ فرض ہے اللہ نے حسین نظارے دیے اس لیے دیے کہ ان نظاروں کو دیکھ کے جنت کو یاد کرو اللہ نے یہ نظارے اس لیے نہیں دیے کہ بنی اسرائیل کی چلتی پھرتی گندی مچھلیوں کو دیکھ کر اپنا ایمان خراب کرو بچاؤ اپنی آنکھوں کو یہ آنکھیں بڑی نعمت ہے لڑکیاں تکنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا تمہارے گھر بھی کوئی بہن بیٹی بہو بیٹھی ہوئی خیال کرو کچھ خیال کرو رب نے یہ اونچے پہاڑ یہ چھما کا موسم یہ رانائی والا سب کچھ اس لیے دیا کہ جب میں دنیا میں اتنا کچھ دے سکتا ہوں تو آخرت میں میرے پاس کیا کچھ ہوگا تیاری کرو ان حسین نظاروں کو گناہوں کے برباد مت کرو ان حسین ہواؤں کو اپنی بد کرداریوں سے آلودہ مت کرو اپنی ان خوبصورت آنکھوں کو دلیل رسواب مت کرو یہ قرآن دیکھنے کے لیے ہے تم نے ان آنکھوں سے قیامت کے دن رب کا دیدار کرنا ہے رب کا دیدار کرنا ہے وجوہ یوم دن نادرا وجو ہوئی یوم نادرا قیامت کے دن کئی چہرے چمک دمک رہے ہوں گے خوشی کے مارے ان پر روشنی جھل ملا رہی ہوگی کیوں الا ربیہ ہابیرا اپنے رب کی زیارت جو نصیب ہو رہی ہے جمعے کا دن ہوگا مری والوں جمعے کا دن ہوگا میدان مزید سجے گا حضرت داؤد اللہ کی کتاب پڑھیں گے اور ہم اپنے آقا حضرت محمد عربی کے جھنڈے کے پیچھے بیٹھے ہوں گے جنت اپنے حسن کے ساتھ ایسی ہوگی مالا عین امرات ولا حسن سمیت ولا خطر علی قلب بشر نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی نہ دل سوچ سکتا ہے ایسی ہو رب نے پیدا کر دی دنیا کی عورتوں پہ مرنے والوں اپنے آپ کو جنت کی حوروں سے کیوں محروم کرتے ہو وہ تو ایسی میٹھی کے سمندر میں تھوک دیں تو سارا سمندر شہد سے زیادہ میٹھا بن جائے وہاں رب اعلان کرے گا کہ آج بندے میری زیارت کریں گے میری زیارت کریں گے کیا ان آنکھوں سے زیارت کریں گے جن میں سے کوئی گزرنے والی محروم نہیں جاتی ہماری سے جن سے ناچ گانے دیکھتے ہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ بیٹھ کے آنکھیں اندر دھنس گئی ان آنکھوں سے رب کی زیارت ہوگی یا جہنم کے سانپ نظر آئیں گے سوچو سوچو سوچو کچھ قیامت کے دن ہر چیز دوا ہی دے رہی ہوگی ہر چیز جواہ بن کے کھڑی ہوگی انسان پوچھے گا اپنے سے کہ دنیا میں تو تم خود تقاضے پیش کرتے تھے گناہوں کے آج تم میرے خلاف بول رہے ہو آلو اللہ نل انتقا کلّا شہی انسان کی کھال بول پڑے گی ٹانگیں بول پڑیں گی ہاتھ بول پڑیں گے کہ آج اللہ نے ہمیں زبان دے دی ہم تو رب کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے ساری بد کرداریاں خود آدھا انسانی بول پڑیں گے اور گواہی دینا شروع کر دیں گے انسان کہاں بھاگ کے قیامت کے دن جو سب سے بڑا گواہ ہوگا نا وہ قرآن پاک سب سے بڑا گواہ کون سا ہوگا قرآن پاک القرآن حجت اللہ کا علیک قرآن یا تو تمہارے خلاف گواہی دے گا یا تمہارے حق میں گواہی دے گا آج سے اس بات کو پلے باندھ مرے والے یا قرآن سے گواہی لینی ہے یا قرآن نے ہمارے خلاف گواہی دینی ہے جس نے قرآن پڑھا سمجھا سیکھا اور پھر قرآن کو مانا اور پھر اس پر عمل کیا قرآن اس کے حق میں کھڑا ہو جائے گا کہ رب یہ میرا ہے اس کو عذاب مت دینا جس نے نہ پڑھا نہ سیکھا نہ سمجھا نہ سنا نہ مانا بلکہ انکار کرتا رہا قرآن ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا کہ رب اس کو میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں اوندا ڈال اس لیے میں نے کہا اعتراضات مت کرو ہم دہشت گرد نہیں ہم اس ملک کے دشمن نہیں ہیں ہم انسانیت کے دشمن نہیں ہیں قرآن کے نوکر ہیں قرآن کے خادم ہیں جو کچھ قرآن بتاتا جائے گا ہم کرتے جائیں گے دنیا کو اچھا لگے یا برا لگے اس کے بدلے میں تخت ملے یا تختہ ملے کسی کو پسند آئے نہ آئے ہم اپنی قیامت اور آخرت برباد نہیں کر سکتے اس دنیا کی خاطر اپنی قبر ویران نہیں کر سکتے اس دنیا کی خاطر یہاں جس نے جتنا جینا ہے اس سے ایک منٹ پہلے نہیں مر سکتا اس سے ایک منٹ زیادہ نہیں جی سکتا White House Moscow Beijing Karachi نئی دلی جمع ہو کر کسی ایک انسان کی زندگی میں ایک منٹ اضافہ کرنا چاہے رب کعبہ کی قسم نہیں کر سکتے یہ ساری دنیا مل کر کسی کو مارنا چاہے نہیں مار سکتے انڈیا کی جیلوں میں بچانے والا رب آج بھی زندہ ہے ہیوم قیوم ہے زندہ رہے گا جب تک موت نہیں آنی کوئی نہیں مار سکتا جب کوئی مار نہیں سکتا جب کوئی روزی نہیں چھین سکتا جب کوئی عزت نہیں چھین سکتا روزی دینے والا بھی اللہ عزت دینے والا بھی اللہ مارنے والا بھی اللہ جلانے والا بھی اللہ اور دنیا کے طاقتور لوگوں تمہارے ہاتھ میں تو تمہارے پیٹ کا نظام نہیں ہے رب تمہارا پیشاب روک دے اور تم نہیں کھول سکتے ہو جب تم اپنے پیٹ کے مالک نہیں ہو تو ہماری تقدیروں کے مالک کہاں سے ہو جاؤ گے نہیں ڈرتے ہم کسی سے نہیں ڈرتے دنیا کے بے بس لوگوں سے ڈر کر ہم اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتے آؤ دلیل سے بات کرتے تمہارے پاس طاقت نہیں ہے پھر کیوں سب سے لڑنے لڑنے کی بات کرتے ہو ہم نے کہا قرآن کہتا ہے والا قدم تم اللہ بدر تم تم اللہ اللہ نے تمہیں بدر کے میدان میں فتح دی تم کمزور تھے اگر کمزوروں کا طاقتور سے لڑنا گنا ہوتا رب بدر والوں کی تعریف کرتا یا مذمت کرتا رب ان کی مذمت کرتا مگر یہ آٹھ تلواریں لے کر ایک ہزار تلواروں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں رب ان کی تعریفیں کر رہا ہے اور محمد عربی کہہ رہے ہیں رب نے اوپر سے جھانک کے کہہ دیا بدر والوں جو کرتے رہو کرو اب تمہ سب کی بخشش ہو چکی تم جنت والے بن چکے اگر کمزوروں کا طاقتور کے مقابلے میں کھڑا ہونا جرم ہوتا رب بدر والوں سے ناراض ہوتا رب بدر والوں سے راضی ہے وہی رب ملا عمر سے راضی ہے وہی رب عراق والوں سے راضی ہے آؤ قرآن سے پوچھو قرآن سے پوچھو قرآن ایک ایک بات کا جواب دے گا اگر ہمیں کہتے ہیں اسلام کو ایسا کر کے پیش کرو یورپ کو اچھا لگے اسلام پھر تو اسلام کو ساڑی پہنانی پڑے گی بلاؤزر پہنانا پڑے گا اسکرٹ پہنانا پڑے گا اس لیے کہ یہ اسلام تو ان کو اچھا لگ نہیں سکتا مولویوں ایسا اسلام بیان کرو یورپ کو اچھا لگے کیوں یورپ ہمارا خدا ہے اس کو اچھا لگے اگر ان کو اچھا لگتا تو وہ مسلمان نہ ہو چکے ہوتے اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے تمہارا اسلام انہیں اچھا نہیں لگ سکتا ولن تردا انکل یہود ولن نسارا حتیٰ تک تبھی ملتا ہوں اے میرے نبی نہ یہودی تم سے راضی ہوں گے نہ نسرانی تم سے راضی ہوں گے جب تک تم اسلام چھوڑ کے کافر نہیں ہوگے اس وقت تک وہ خوش ہو نہیں سکتے کسی بھی طرح سے تم چاہتے ہو اسلام کی دم کاٹے ٹانگ کاٹے اسلام کو انتوں کا ہاتھی بنا دیں اندھے گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے واپسی پہ انٹرویو صحافی پہنچ گئے جی ہاں جی ہاتھی کیسا تھا ایک نے کہا وہ تو ایک لمبی ستون سا تھا بس اس نے صرف ہاتھی کی ٹانگ دیکھی تھی دوسرے سے پوچھا جناب آپ کیا ہاتھی لوگ کہتے بڑی چیز ہے وہ ایک پنکھا ہے ایسے ہلتا رہتا ہے اس کا ہاتھ کان پہ پڑا تھا تیسرے سے کسی نے پوچھا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے اس نے کہا کچھ نہیں ایک پائپ ہے ایسے حرکت کرتا رہتا ہے اس نے پکڑی تھی تم بھی چاہتے ہو اسلام کے گڈے کلیجے نکال دے اسلام میں سے بدر و حرض نکال دے اسلام میں سے عزت خیرت نکال دے ہاتھ جوڑے جی نبی بھی ہمارے بزدل سے کسی سے نہیں لڑا کرتے تھے ہمارے بڑے تو بڑے والے تھے نہ کسی سے لڑے نہ کسی سے مرے اب باتیوں تم کہاں جاؤ جاؤ گے تم تو حضرت عباس کی اولاد ہو جن کے دس بیٹے تھے اور دس میدان جہاد میں شہید ہوئے ہارون رشید عباسی ساری دنیا سے خراج وصول کرتا تھا اب تم بھی یورپ سے خوش ہونے کے لیے کہو گے نہیں جی ہارون رشید وہ تو نائی کا کام کرتا تھا جی بڑا شریف آدمی تھا جی کیا کیا چھپاؤ گی کیا چھپاؤ گے اسلام میں کیا چھپاؤ گی تمہارا اسلام ان کو اچھا لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا اسلام کو جی ایسے رخ سے پیش کرو کہ وہ خوش ہو جائے اسلام رب کو خوش کرنے کے لیے آیا ہے گوروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں آیا ہے اسلام سے جو خوش ہوتا ہے وہ مسلمان ہو جایا کرتا ہے اسلام اللہ کے نبی سے سارے خوش تھے کیا اگر سارے خوش تھے یہ پتھر کون مارتا تھا یہ پابندیاں کون لگاتا تھا یہ شابی ابھی طالب میں جا کر شابی ابھی طالب میں جا کر تین تین سال میرے نبی کا ناطقہ کون بند کرتا تھا مدینہ میں سارے حامی تھے عبداللہ بن ابئی کون تھا اور اس کے میدان میں تین سو بھاگنے والے کون تھے بنو قریضہ کون تھے بنو نذیر کون تھے بنو کینکا کون تھے بنو فزارا کون تھے یہ سارے نبی کے دشمن تھے جب نبی سے سارے خوش نہیں ہوئے ہم سے کون خوش ہوگا کیا یورپ والے خوش ہو گئے ہمیں کہتے کوٹ پہن لو پتلون پہن لو پھر یورپ والے خوش ہوں گے ہم نے کہا تم گردن کیا ناچ بھی کٹا دو تب بھی خوش ہونے والے یہ نہیں ہیں مسلمان سے یہ خوش نہیں ہو سکتے خام خام صبح صبح شیو کرتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائے رب راضی نہ یہ راضی پرسوں جنازہ پڑھانے گیا نوجوان پڑا تھا تازہ شیو کر کے دفتر گیا انتقال ہو گیا میں نے کہا کاش میں جنازہ پڑھا رہا ہوں اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہوتی داڑھی بری تو نہیں لگتی نا میرے نبی کی شکل اچھی تھی بری تھی سچ بتاؤ سچ بتاؤ سچ بتاؤ داڑھی تھی چہرے پہ نہیں تھی نبی کو رشتہ ملا کہ نہیں ملا تمہیں بھی مل جائے گا لیکن قیامت کے دن نبی نے پوچھا کہ میرے امت ہی بتا رہا میرا جسم تو تیری خاطر لو لوہان ہے اور تیرے چہرے پہ آفٹر شیو کریم لگی ہوئی ہے بتا میرے امتی بتا کیا تجھے میری شکل اچھی نہیں لگتی تھی صبح صبح داڑھی موڑ کے نالی میں پیشاب کے ساتھ بہا دیتے ہیں کہ جائے نبی کی شکل کیسے پہچانے جاؤ گے قبر میں جا کے جی وہ سسرال والے نہیں مانتے ایسے سسرال والوں کو کوہالا کی چوٹی سے نیچے جا کے پھینکو جن کو نبی کی شکل پسند نہیں ہے خدا کی قسم ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں باپ آ گیا ابو سفیان بیٹھنے لگا بستر پہ ٹاٹ پڑا تھا نبی کا بستر اٹھا کے ایک طرف کر دیا ابو سفیان کو خفت ہو کہنے لگے بیٹی شاید تو نے اس لیے ایک طرف کر دیا شاید تو نے اس لیے ایک طرف کر دیا کہ میں مکہ کا سردار اور یہ ٹاٹ کا بستر اس نے کہا ابا اس لیے نہیں کیا تو ناپاک مشرق اور یہ آقا مدنی کا بستر تیرے جسم سے لگا تو کیا جواب دوں گا چہرے پہ نبی کی سنت اور اس پہ یورپ کا بنا ہوا بلیڈ چلانے والوں ایک ام حبیبہ سے تو سبق حاصل کر لیتے ام حبیبہ سے تو سبق حاصل کر لیتے اگر قیامت کے دن کافروں نے کہہ دیا ہمارے نبی کو کہ ذرا ہم پہ تو ہم پہ تو جہنم آ رہی ہے اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے تو پوچھو ربی اور اول کے حلوے بھی کھاتے تھے آپ کی پیدائش کا جشن بھی مناتے تھے جب انہوں نے آپ کی شکل اختیار نہیں کی تو ہم پر کیا لازم تھا کیا ہم اختیار کرتے اپنے گھر والوں سے پوچھو میرے نبی کے آنسو نکل آئے اگر اس وقت تو داڑھی منڈوانے والوں کیا ملے گا تمہیں کیا ملے گا تمہیں کیا ملے گا تمہیں آج سارے تانے دیتے ہیں نا ہمیں کہ تم تھوڑے سے بس لوگ ہو ایک فیصد دو فیصد باقی تو کسی کے جسم پہ نبی کے کپڑے نہیں ہے کسی کے چہرے پہ نبی کی داڑھی نہیں ہے نوجوانوں یہودی اپنے مذہب پہ ڈٹا ہوا جنہوں نے کبھی تمہیں نہیں بلایا تھا دو قربانی کا دن آیا دو مہنگے زبر ہو رہے ہیں آقا یہ دوسرا مہنگا کس کے لیے یہ میری امت کے لوگوں کے لیے قبرستان جا کے بیٹھے ہیں آقا آپ کیوں رو رہے ہیں امت کی معافی مانگ رہا ہو امت کی معافی مانگ رہا ہو ہر موقع پہ تمہیں یاد رکھا جس نے تم صبح اٹھ کے سب سے پہلے اس کے چہرے کا نشان اپنے چہرے سے صاف کرتے ہو کیا ملے گا تمہیں خدا کی قسم داری مدا کیا تم کھال بھی اٹھا لو کیا پھر تم سے راضی نہیں ہوں گے کافر تم سے راضی نہیں ہوں گے قرآن کا اعلان ہے تم سے راضی نہیں ہوں گے وہ تم میں سے ہر ایک تو ملا عمر سمجھتے ہیں صرف نمبر لگایا ہوا پہلے داڑھی والوں کو ماریں گے پھر بغیر داڑھی والوں کو سدام نے تو داڑھی نہیں رکھی تھی اس کو معاف کر دیا کیا ان لوگوں نے اور آج دین اور جہاد کی برکت سے برطانوی اخبار نے لکھا کہ سدام نے بھی اپنے چہرے پہ داڑھی رکھی یہ میرے میرے رب کی طرف سے رحمتوں کا نظر آؤ پوچھو کہتے ہیں کچھ انسان میں تھوڑا سا جھکاؤ ہونا چاہیے تھوڑا سا جھکاؤ ہونا چاہیے ہم نے کہا قرآن سے ثابت کر دو جھکاؤ قرآن سے ثابت کر دو جھکاؤ ہم بھی جھکنے کے لیے تیار ہیں جس جس کے سامنے کہتے جاؤ گے حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے جھکے حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام اپنے فرعون فرعون جس کے گھر پلے تھے اس کے سامنے جھکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں پوری قوم میں اکیلے کوئی ساتھ دینے والا نہیں سامنے پوری جمہوریت ساری قوم ایک طرف کھڑی ہے قرآن ابراہیم کی تعریف کرتا ہے حضرت ابراہیم نے آگ میں جانا گوارا کیا یا نمرود کے سامنے جھک گئے لوگ کہتے ہیں ملا عمر کو جھک جانا چاہیے تھا تم بھی کشمیر کے مسئلے پہ جھک جاؤ تم پہ آگ نہیں برسے گی آگ میں جانا ابراہیم کی سنت ہے اور آگ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بے حیرت بنا دینا کافروں کا طریقہ ہے اگر قرآن تمہارے موقف کی تائید کرے گا ہم تمہاری بات مانیں گے لیکن قرآن کہتا ہے ابراہیم آگ میں کود گئے مگر انہوں نے نمرود کی ماننے سے انکار کر دیا تھا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا اب اگلا اعتراض آ گیا جی بڑے بڑکے مارتے تھے بڑی بڑکے کہ امریکہ افغانستان آئے تو صحیح ابھی تک تو ہو گیا ایک سال ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا اس کو پھر قرآن کے بھی گلا دباؤ کہ اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ میں فرعون کو تباہ کروں گا اسی سال بعد جا کے فرعون تباہ کتنے سال بعد جا کے تباہ ہوا ابھی اس کو اسی مہینے تو رہنے تو تھوڑا سا دیکھ لو گے ان دیکھ لو گے اخبارات پہ سنسر ہے ورنہ ہر جگہ فتح مسلمانوں کی ہو رہی ہے ہر جگہ ایسی ایسی کرامات ظاہر ہو رہی ہے میرے بھائیوں پرانے پاک کی ایسی ایسی کرامات ظاہر ہو رہی ہے بتا نہیں گونٹا نامو بے میں پکڑ کے لے گئے مسلمان قیدیوں کو بوزنیا کے ایک عالم دین کو لے گئے پچاس راتیں اس ٹارچر سینٹر میں رہا اور ہر رات خواب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی رہی اسے ایک اور مجاہد اسے مار پڑی ظالموں نے مارا چھڈے مکے خواب میں آقا نے آ کے کہا کہ تم سب کی اللہ نے بخشش کر دی ہے مزے ہوتے نہیں یہی مزے تو بلال حبشی نے لوٹے تھے یہی مزے گونٹا نامو بے والے لوٹ رہے اور گناہوں میں رات گزارنے والوں رب کی عظمت کے لیے قربانیاں دینے والے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جایا کرتے ہیں انہیں موت بھی نہیں آتی اس لیے کہ جب انہیں شہادت ملتی ہے اللہ پاک قرآن میں اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ مردہ نہیں ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے اور پھر رب جس کو زندگی دے گا وہ کتنی اونچی زندگی ہوگی آؤ سوالات لاؤ کہ بغیر تیاری کے تم کیوں کھڑے ہو ہم کہتے ہیں تیاری موجود تیاری ہمارے پاس موجود ہے سب سے بڑی تیاری بندے کو رب سے ملاقات کا شوق نصیب ہو جائے اللہ تجھ سے ملنا چاہتا ہو ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہائیڈروجن بم سے زیادہ طاقتور دنیا کے بھی باون تیاروں سے زیادہ طاقتور وہ مسلمان ہے جو موت کو دبوچنا چاہتا ہو جو موت کو گلے لگانا چاہتا ہو دنیا والا چیلنج ہے ہر ہتھیار کا مقابلہ ہو سکتا ہے فدائی مجاہد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا نہ فلسطین میں نہ کشمیر میں نہ افغانستان میں جو مسلمان حجم کر لے ربا میں تجھ سے ملنے کے لیے تیار ہوں اس مسلمان سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہے ہوائیں اس کا ساتھ دیں گی طوفان اس کا ساتھ دیں گے پہاڑ اس کا ساتھ دیں گے یہ رب کا ہو گیا رب کی ساری مخلوق اس کی ہو چکی ہے پوری تیاری پوری تیاری ہے لوگ لیلا سے ملنا چاہتے ہیں ہم موت سے ملنا چاہتے ہیں ہماری لیلا موت ہے موت لوگ موت سے بھاگتے ہیں مجاہد موت کے پیچھے دوڑ رہا ہے وہ چیخ چیخ کے آگے جا رہی ہے کہتی آ تو صحیح تجھے کیسے دبوچوں گا میں ہر کسی سے ملنے کا شوق قرآن چھوڑنے کی نحوس سب کی عظمت دل میں اللہ کی عظمت نہیں مسلمان آج اللہ تعالیٰ کو ایک حوالدار جتنی طاقتور بھی نہیں سمجھتے آج کے حوالدار کسی کو کہے کھڑے ہو ہو جاؤ کھڑا جائے گا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ رب مسجد میں سے اعلان کرواتے اللہ اکبر کوئی نہیں رب کو مانتے ہیں امریکہ کی طاقت پوچھو انگلینڈ کی طاقت پوچھو بھارت کی طاقت پوچھو جس کو انٹرنیٹ میں انگلی دینا آ گئی ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی دنیا کا سب سے بڑا سمجھدار مولویوں کو کیا پتا جی یہ دیکھو یہ بنا لیا یہ دیکھو یہ بنا لیا یہ دیکھو یہ بنا لیا ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ جھوٹ بکتا ہے قرآن کہتا ہے ان شیتانی اکانا ضعیفہ اور یہ سب مرید ہے شیطان کے جب شیطان پیر کمزور تو مرید بھی کمزور ہے اور ہم سارے اللہ کے ہیں مول اللہ اے ایمان والو اللہ تمہارا مولا ہے ونل نل کا لا مولا لہم ونل کا فرینا لہم کافروں کا کوئی مولا نہیں تو جن کا مولا وہ جیتیں گے یا وہ جیتیں گے جو بے مولے والے ہیں مولا والے جی لوگ کہتے ہیں ٹیپ ٹاپ کرو پھر یہ ڈریں گے تم سے ویسے نہیں حضرت خالد بن ولید کا لشکر پہنچ گیا سات ہزار کا لشکر تھا سامنے تین لاکھ مستنڈے کھڑے ہوئے اسلحہ لے کر آپس میں کہنے لگے یار یہ سات ہزار عجیب ہم سے لڑنے آئے ہیں ذرا انٹرویو کرتے ہیں جا کے حضرت خالد سے پوچھا کہ صرف تم ہی لڑنے آ رہے ہو کوئی اور دائیں بائیں سے مدد فرمایا الارض فلا زمین سے کوئی مدد آنے والا نہیں مگر آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہاں سے مدد اترے گی اور تم نہیں کر سکو گے ازبکستان کی مسجد میں ایک شخص آزان دیتا ہے گورا چٹے رنگ کا ہے اس سے جا کے نام پوچھو نام بتاتا ہے کون تھا روسی فوج میں جرنل تھا پھر جرنل روسی فوج کا سوویت یونین کا جو اپنی خدائی کے دعوے دار جو لینن مارکس کے نظام کے دعوے دار اور آج یہاں آزان دے رہا ہے مسجد میں کہتے ہیں ہاں جلال آباد کی جنگ میں مجاہدین سے لڑنے جا رہا تھا آسمان سے گھوڑے اترتے ہوئے میرے دیکھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آج آزان دے کے اس رب کی طرف دنیا کو بلاتا ہوں حضرت خالد نے کہا اما من الارض فلاح زمین سے کوئی مدد نہیں آئے گی مگر آسمان کے دروازے کھلے ہیں کوئی ہے جو آسمان کا مقابلہ کر سکے آسمان اتنا بڑا کہ زمین اس کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کے چھلے سے بھی زیادہ چھوٹی ہے اور آسمان رب کے ہاں ایک ذرے سے بھی زیادہ چھوٹا ہے تو اتنا بڑا رب ہمارے ساتھ اتنا بڑا رب ہمارے ساتھ رستم کی فوجوں نے کہا ذرا جا کے دیکھو تو صحیح ہے کس مستی میں اتنی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں مسلمان آگے مسلمانوں کا تیس ہزار کا لشکر تھا کمانڈر سے کہنے لگے کوئی آدمی دے دو ہمارے کمانڈر جسے ہمارے شخص سے بات کر سکے اس نے کہا یہ تیس ہزار ہے ان میں سے جس کو مرضی لے جاؤ یہ سارے ایک فکر والے ایک شکل والے ایک رنگ والے ایک سوچ والے ایک دماغ والے نہ ان میں قومیت ہے نہ وطنیت ہے نہ علاقیت ہے نہ دنیا پرستی ہے نہ شاوت پرستی ہے رب کے غلام ہے اسی کو سلطہ کرتے ہیں جس کو مرضی لے جاؤ لیتا ہوں ترجمان نے سوچا اچھا موقع ہے دلیل کرنے کا کسی پاگل ددو کو لے جاؤں گا ایک شخص کو دیکھا اپنے گھوڑے کا چارہ بنا رہا ہے لنگی کا ایک حصہ اوپر ہے ایک حصہ نیچے ہے تلوار کے نیام پر تلوار کے نیام کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا ہے دستے کی جگہ ایک جگڑی باندھی ہوئی ہے اس نے کہا اس کو لے جاؤں گا پکڑ کے لے گئے یہ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ میرے نبی کا صحبت یافتہ جسے سمجھ آ چکا تھا عزت کپڑوں میں نہیں ہے عزت بولی میں نہیں ہے عزت لباس میں نہیں ہے عزت قومیت میں نہیں ہے عزت رب کے نام میں ہے بادشاہ کے دربار میں پہنچا تلواروں والوں کو ہٹا کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اکڑ کے پوچھنے لگا کیا بات ہے اس نے کہا کیوں آئے ہو کہا آئے نہیں ہے رب نے بھیجا ہے کہا کیوں بھیجا ہے فرمایا اس لیے بھیجا ہے لوگوں کو تمہاری غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لے کر آئے گے ہم کہتے نہیں ہم تو غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہیں آزادی کی بات مت کرو ماریں گے ورنہ ماریں گے ہم کہتے ہیں مار دو ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے مر کے آدمی کسی دجال کے پاس جاتا ہے کیا مر کے کہاں جاتے آدمی کس کے پاس جاتا ہے اللہ اپنا ہے کہ نہیں اللہ سے پیار ہے کہ نہیں تو اللہ کے پاس جانا بری بات ہے مار دیں جب یہ ہمیں مار دیں گے تو خود جیتے رہیں گے کیا کوئی مثالہ لگا لیں گے خود کو یہ بھی مر جائیں گے پھر اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر جو ان کی درگت بنے گی مزہ آ جائے گا نا اس میں کیا چیز قرآن پاک نے ایک ایک مسئلہ کھول کے بیان کر میں ان لوگوں کو جو ہم سے تکلیف محسوس کرتے ہیں کہتے ہیں ان کی وجہ سے ہم باہر بدنام ہوتے ہیں جی دلیل ہوتے ہیں ایک بات قیامت کے دن تم بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے میں بھی اللہ کے سامنے موجود ہوں مگر میں نے بھی جانا ہے تم نے بھی جانا ہے اگر اس قرآن میں بیس صورتوں میں جہاد کا حکم موجود ہو لڑنے کا حکم موجود ہو قرآن کی چار سو چوراسی آیتوں میں جہاد کا حکم موجود ہو اگر اسی قرآن میں مجاہدین کے اسلحے کا تذکرہ موجود ہو مجاہدین کی ذکر و تسبیح کا تذکرہ موجود ہو مجاہدین کے گھوڑوں کا تذکرہ موجود ہو ان گھوڑوں کے پاؤں سے اڑنے والی مٹی کا تذکرہ موجود ہو ان گھوڑوں کے پاؤں کے سنوں سے نکلنے والی چنگاریوں کا تذکرہ موجود ہو ان گھوڑوں کے ہانپنے کا تذکرہ موجود ہو مجاہد کے چلنے کا تذکرہ موجود ہو مجاہد کی بھوک کا تذکرہ موجود ہو مجاہد کی پیاس کا تذکرہ موجود ہو مجاہد کے تھکنے کا تذکرہ موجود ہو مجاہد کے اوپر چڑھنے کا تذکرہ موجود ہو مجاہد کے قتل کرنے کا تذکرہ موجود ہو مجاہد کے قتل ہونے کا تذکرہ موجود ہو مجاہد کے زخمی ہونے کا تذکرہ موجود ہو مجاہد کے زخمی کرنے کا تذکرہ موجود ہو جہاد کے آداب موجود ہو جہاد کی فرضیت موجود ہو جہاد کی جہاد کی شرطیں موجود ہو جہاد کا طریقہ موجود ہو اللہ کے لڑنے کا ذکر موجود ہو کہ اللہ بھی لڑتا ہے فرشتوں کے لڑنے کا ذکر موجود ہو کہ فرشتے بھی لڑتے ہیں نبیوں کے لڑنے کا تذکرہ موجود ہو کہ نبی بھی لڑتے ہیں ولیوں کے لڑنے کا تذکرہ موجود ہو کہ ولی بھی لڑتے ہیں اگر یہ سب کچھ قرآن میں ہو تم پال لو اور اگر یہ قرآن میں نہ ہو میں جہاد کی بات کرنا بند کر دوں گا کیا کیا قرآن کو بند کیا جا سکتا ہے پانچ طریقے کیے لوگوں نے پانچ طریقے اور خوش ہو کے بیٹھ گئے ڈکار لینے لگے کہ اب تو جہاد گیا پہلا طریقہ مجاہدین کو چن چن کے مار دو یہ مر گئے جہاد گیا پہلا طریقہ کیا ہے چن چن کے مار دوسرا طریقہ جن جن علاقوں میں مجاہدین موجود تھے ان علاقوں پہ قبضے کر لو افغانستان عراق ادھر ادھر اب شام پر نظریں فلاں پہ نظریں یہ دوسرا طریقہ جب جگہ ہی نہیں ہوگی تو بیٹھیں گے کہاں جب جگہ ہی نہیں ہوگی تو نمبر تین تنظیموں کو بینڈ کر دو پابندی لگا دو جب تنظیمیں ہی نہیں ہوگی تو بھڑکائے گا کون کٹھا کون کرے گا شکر الحمد للہ بند ہو گیا جہاد بند ہو گیا چوتھا طریقہ مجاہدین کو بدنام کر دو کھا گئے پی گئے گاڑیاں موٹر سائیکل یہ وہ خوب بدنام کرو اخبار تمہارے ہاتھ میں سرخی لگانے میں کیا جاتا ہے کسی کو کیا لکھو حضرت موسا علیہ السلام پر قارون نے عورت بھیج دی کہ کھڑے ہو کے ناؤز بلّہ نبی پر دماغ کی تہمت لگا دو الزام اور تہمت میں کتنی دیر لگتی ہے زبان ہلتی ہے صرف چوتھا طریقہ مجاہدین کو بدنام کر دو تاکہ جو بچے کھچے ہیں وہ بےچارے کہیں چھپ جائیں گے لوگ گندے انڈے ماریں گے ٹماٹر ماریں گے انہیں پانچواں طریقہ پانچواں طریقہ اقتصادی بائیکاٹ ان کے چندے بند کر دو نہ پیٹ میں روٹی ہوگی نہ آواز نکلے گی نہ لڑائی ہوگی پانچ طریقے کتنے طریقے یاد رہیں گے آپ لوگوں کو چن چن کے مار دو افغانستان میں مارے ادھر مارے ادھر مار رہے ہیں مار رہے ہیں علاقوں پہ قبضے کر لو افغانستان پہ قبضے کی کوشش ادھر اس پہ قبضے کی کوشش عراق میں سمجھ گئے تنظیموں کو بینڈ کر دو ہو گئی فلانی بینڈ فلانی بینڈ فلانی بینڈ یہ کلادم یہ کلادم یہ کلادم موجود لوگ کلادم چوتھا طریقہ بدنام کرو روزانہ نئی سرخیم پڑتے ہیں اپنے بارے میں خوش ہوتے ہیں بہت اور آخری طریقہ چندے بند کر دو پیسہ نہیں ہوگا تو نہیں لڑیں گے میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن پاک کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں جہاد میں مجاہدین کے ختم کرنے سے ختم ہوگا افغانستان کے جس علاقے میں سوویت یونین کے زمانے میں ایک حافظ تھا اور اسے شہید کر دیا گیا شہید کی برکت سے آج وہاں ستر حافظ ہیں جہاں ایک مولوی کو مارا گیا آج وہاں ستر مولوی ہیں کچھ دن پہلے لوگوں کا دماغ چکرایا ہوا تھا وزیر اعظم ملا ربانی امیر المومنین ملا عمر وزیر داخلہ ملا عبد الرزاق وزیر دفاع ملا عبید اللہ اور چیف آف آرمی سٹاف ملا فضل ایس ایچ او ملا آئی جی ملا کمشنر اللہ اتنے ملا اتنے ملا ہمیں تو دو تین دیکھ کے ہول آ جاتا ہے اتنے کیسے کہاں شہید کے خون کی برکت ہے ایک مرا رب نے ستر پیدا کیے تم چن چن کے مارو رب اور کھڑے کرے گا اور جو تم علاقوں کے قبضے کر رہے ہو اپنے لیے مقتل گاہیں بنا رہے ہو ایک آدمی لالچی آدمی دریا کے کنارے جا رہا تھا دیکھا اندر کالا کمبل ہے چھلانگ لگا دی کمبل کو پکڑ لیا ہوتے کھا رہا ہے پیچھے بیوی کھڑی تھی واپس آ جانا کمبل کو لے کے کہا میں تو چاہ رہا ہوں کمبل نہیں چھوڑ رہا وہ ریچھ تھا ریچھ نے پکڑا ہوا تھا خدا کی قدم قبضہ کرنے آئے ہو اب ریچھ تمہیں نہیں چھوڑے گا اب کہتے واپسی کا رستہ کہاں we are is day of the واپسی کہاں سے جائیں بہت مشکل ہے واپسی افغانی خوش ہیں بڑے جیکٹیں بیچ رہے ہیں آج کل چند دن بعد دیکھنا مری میں بک رہی ہوں گی یہاں پر جیکٹیں ہم تو ڈر رہے ہیں نا جن کے خوف سے وہ ان کو آلو ٹماٹر سے بھی زیادہ کمزور سمجھتے آلو ٹماٹر سے زیادہ ہم پاکستان والے کو زیادہ ہی بز دل ہیں کہیں بھی دھماکہ ہو جائے ہم یہاں ڈرے بیٹھے ہوتے حالانکہ اللہ نے ہم پر اتنی آزمائش بھی نہیں تھی کہ کپڑوں کی استری خراب ہوئی ہماری افغانی بیچارے لڑے وہ خوش عراقی لڑے وہ خوش ہم پریشان یار کیا ہو گیا پتنی مر جائیں گے بابا امریکہ نہیں بھی آئے گا انڈیا نہیں بھی آئے گا تب بھی مر جاؤ گے اور اگر دشمن نے مارا تو شہادت ملے گی موت نہیں ملے گی قبرستان جا کے پوچھو کتنے جہاد میں جا کے مریں ایک ایک قبر پہ ایک بھی نہیں گیا ہوگا سب مر گئے نہیں مر گئے تو مر جائیں گے بچ جاؤ گے کیا کوئی ہے جس نے کوئی مثال لگایا ہوا بچنے والا تیسرا طریقہ تنظیموں پہ پابندی لگا دو لگاؤ ایک نہیں ایک کروڑ پچیس لاکھ تنظیموں پہ پابندی لگاؤ جہاں چند سر پھرے دیوانے بیٹھیں گے جماعت وجود میں آ جائے گی پانچواں چوتھا طریقہ بدنام کر دو بدنام یہ لوگ ہوتے نہیں بدنام یہ لوگ بدنام وہ ہوتے ہیں جن کو اپنی عزت ناچ کی فکر ہو ان کو تو رب کے دین کی فکر ہے جو رب کے دین کی فکر میں گھومتے ہو رب خود ان کا محافظ بن جاتا ہے حدیث میں آتا ہے اعلان ہو رہا ہے اللہ پاک فرماتے جبرائیل جبرائیل حاضر یار اب کیا حکم ہے جبرائیل ہمیں فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے سبحان اللہ ہے اللہ کو پیار ہو گیا اللہ کو پیار آج ہمارے کسی من چلے نوجوان کو کوئی بڑی ایکٹریس فون کر کے کہے کہ مجھے تو پیار ہو گیا ہے مر جائے گا خوشی کے مارے مر جائے گا حالانکہ ایک گندی پیشاب کی تھیلی کے پیچھے اپنا ایمان برباد کرنا مسلمان کی شان ہے اللہ فرماتے جبرائیل کو جبرائیل فلاں بندے سے ہمیں پیار ہو گیا ہے اللہ آپ کو پیار ہو گیا ہاں ہمیں پیار ہو گیا اپنے اس بندے سے جاؤ تم بھی پیار کرو اس سے حاضر میرے رب میں بھی پیار کرتا ہوں اور کیا حکم ہے فرشتوں سے کہو وہ بھی اس سے پیار کریں فرشتے بھی پیار کرتے ہیں اب کیا حکم ہے جاؤ زمین پہ جو اللہ والے ان سب سے کہو اس سے پیار کریں دنیا ساری مل کے بدنام کرتی ہے جبرائیل آ کے اس کا نام اونچا کرتا ہے اور جس کے لیے جبرائیل اترے گا اس کو یا اشتہار کیا نقصان دے سکتے ہیں بلا عمر کے ساتھ جو کر لو تم کر لو اس کی محبت تو میرے رب کے دل میں ہے نا میرے رب کے ہاں ہے اس کی محبت میرے رب کے ہاں ہے اس کی محبت جس کو بھی بدنام کرو گے نہیں ہوگا بدنام نہیں ہوگا اور بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا آخری طریقہ پیسے بند کر دوں پیسے پیسے تو خزانے میرے رب کے پاس ہیں کسی اور کے پاس ہیں نہیں وَلِلَّهِ لائی خزانا واتی خزانے رب نے اپنے پاس رکھے ہیں کس کس کا آپ بند کرو گے جن دنوں افغانستان پہ اقتصادی پابندیاں لگی تھی میں افغانستان گیا میں نے سمجھا شاید وہاں بھوکے لوگ ہوں گے افغانی اتنی بڑی روٹی کھاتے تھے جتنا بڑا قالین دیوار پہ لٹکا ہوا ہے اور جب واپس آ کے ان کو دیکھا پابندیاں لگانے والے گوروں کو چھوٹی سی ڈبا روٹی دو ڈبل روٹیاں بیچ میں ایک آلو ڈالا ہوا ہے اوپر ایک ٹماٹر برگر کھا رہے ہیں جی وہ کھا لیا ایک آلو اوپر سوپ پی رہے ہیں جی کچی سے جو پٹیٹو سوپ ہے جی آلو کا سوپ ہے پھر مولی کا سوپ پی کے تو ڈکار لگا رہے ہیں افغانی پورا دمبا کھا کے بھی ڈکار نہیں دیتے کیا پابندیاں لگاؤ گے تم کس پہ لگاؤ گے پابندی کیسی جی پابندی لگاؤ گے یاد رکھنا مسلمانوں یاد رکھنا میری بات ہم نے بھی آگے چلے جانا ہے ہمیشہ مسلمانوں کے بیچ میں نہیں رہنا نہ مجاہدین کو قتل کرنے سے جہاد بند ہوگا نہ علاقوں پہ قبضہ کرنے سے جہاد بند ہوگا نہ تنظیموں کو بینڈ کرنے سے جہاد بند ہوگا نہ مجاہدین کو بدنام کرنے سے جہاد بند ہوگا نہ چندے روکنے سے جہاد ختم ہوگا وجہ کیا ہے جہاد کسی فرد کا محتاج نہیں جہاد کسی تنظیم پہ نہیں کھڑا رب کعبہ کی قسم اس رب کی قسم جس نے قرآن اتارا جہاد قرآن میں موجود ہے جہاد کے پیچھے قرآن کھڑا ہے جب تک قرآن موجود ہے جہاد بند نہیں ہو سکتا تو اب ساری دنیا مل کے قرآن کو ختم کرے کیا قرآن تم ختم نہیں کر سکتے لحافظون اللہ فرماتے ہیں قرآن کی حفاظت میں خود کر رہا ہوں کھڑا آ جاؤ کر لو مقابلہ جہاد کس چیز پر ٹکا ہوا ہے سارے بتاؤ کس چیز پہ ٹکا ہوا ہے اور قرآن کی حفاظت کون کر رہا ہے اب جنگ تمہاری اور اللہ کی ہے ہم تو تماشے دیکھیں گے ہم تو تماشے دیکھ رہے ہیں تماشے ہم میں تو کوئی چھوٹا موٹا زخم لگ جائے کوئی جان چلی جائے اصل جنگ تو تمہاری ہمارے اللہ کے ساتھ ہے اب انٹرنیٹ پہ رپورٹ آئی ہے جی قرآن میں سے آئی نکال دو جہاد والی کتنے نکالو گے ہم نے بچوں بچوں کو آیات جہاد یاد کریں تم نیا قرآن چھاپ کے لاؤ گے ہمارے قاری صاحب سات سال کا بچہ کھڑا کر دیں گے وہ فر پر قرآن سنا دے گا کہ قرآن سینوں میں بستا ہے سینوں میں بستا ہے قرآن کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے نہ تم جہاد مٹا سکتے ہو نہ اسلام مٹا سکتے ہو نہ مسلمان کو مٹا سکتے جس کی طاقت ہے آؤ کرے قرآن سے مقابلہ اس لیے دل تھام کے پریشان ہونے والے مسلمانوں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے جنگ تو ہم نے جیتنی ہے پکی بات مسئلہ ہے میری اور آپ کی قبر ہمارے پاس قرآن ہے کہ نہیں ہے یہ سوچنے کی بات ہے سارے ذرا ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آپ کے پاس قرآن ہے کہ نہیں بند کریں آنکھیں سوچیں قرآن پڑھنا سمجھنا آتا ہے کہ نہیں اب جن کے پاس ہے وہ کہیں الحمد جن کے پاس نہیں ہے قرآن وہ نیت کریں کہ اٹھتے ہی جا کے کہیں بات کر کے پہلے قرآن پڑھیں ناظرہ ٹیک کے صحیح تجوید کے ساتھ اقرا القرآن العرب عربی لہجے میں پڑھیں گے سبحان اللہ مزہ آ جائے لتا منگیشکر کے گانے نہ سننے ہیں نہ گانے ہم نے قرآن سننا ہے قرآن پڑھنا ہے وعدہ کرتے ہو پتہ اگلا نمبر قرآن جا کے سمجھنا ہے مستند علماء یہ ہمارے مسجد کے خطیب صاحب ہیں جامعہ فاروقیہ کے فاضل سبحان اللہ ان سے آگے قرآن جو فاضل ہو عالم ہو اس سے قرآن سمجھنا تیسرا وعدہ سارے کرو وہ بھی کریں جو یہاں رپورٹ لکھنے کے لیے آئے جہاد قرآن کا حکم ہے جو اس کی انکار کرے گا اس کی مخالفت کرے گا مجاہدین کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ میں نے بتا دیا وہ اللہ کی حفاظت میں ہے کافر ہو جائے تمام کتابوں میں سراحت سے لکھا ہے کہ جہاد کا منکر کافر ہے اس لیے کہ وہ قرآن کی چار سو چوراسی آیتوں کا انکار کرتا ہے اور قرآن کی تو ایک آیت کا انکار بھی حرام ہے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت بھی نہیں ملے گی تو خدا کے لیے وعدہ کرو کہ اس خریدے کی مخالفت نہیں کرو نہیں نہیں لڑ سکتے ہو نہ لڑو کو بزدل ہیں کمزور ہیں گھروں کے مسئلوں میں الجھے میں نہ لڑو کوئی زبردستی تو پکڑ کے نہیں لے جا رہا انکار تو نہ کرو نا انکار تو نہ کرو نبی گئے لڑے زخمی ہوئے پھر بھی تم انکار کرتے تمہیں پتا تمہارے نبی کے پاس گیارہ تلواریں تھیں پھر بھی آپ کے خلاف باتیں کرتے ہو کیا تم اپنے نبی کو بھی گالیاں دو گے نا اس بلّہ جو جہاد کو گالی دیتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے نبی کو گالی دیتا ہے قرآن کو گالی دیتا ہے ہم آپ کے خیر خواہ ہیں سب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی انکار نہ کرے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ جو چار بچوں نے حفظ کیا ان کی برکت سے یہ چند باتیں ہو گئیں اللہ پاک مجھے بھی ان پہ عمل کی توفیق دے آپ کو بھی ان پہ عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ سب کو اب یہ سارے توجہ سے زیادہ کریں ان حافظوں کی ان خوش نصیبوں کی